کا سوال انسان سے کر لے یہ جو سوالات ہیں ان میں سب سے پہلا سوال زندگی کے بارے میں ہے کہ ہم نے تم کو زندگی دی تھی تم نے یہ زندگی کے ساتھ کیا معاملہ رکھا یہ زندگی کو کیسے خرچ کیا کیسے استعمال کیا کیسے یوٹیلائز کیا کن کاموں میں لگایا زندگی کے دینے والے کو کتنا خوش کیا اور تمہارے دشمن شیطان کو کتنا خوش کیا یہ سوال ہوگا یہ سب سے پہلا سوال ہے جو ہر انسان سے ہونا ہے جس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ قیامت برحق ہے اور ہمیں سوال کا جواب دینا ہے تو وہ زندگی گزارے گا اسی شان کے ساتھ کہ بھائی میری زندگی کا ہر لمحہ اور ہر پل اس طرح سے گزر جائے کہ زندگی کا عطا کرنے والا خوش ہو جائے اور اس کی خوشی کا نتیجہ جنت کی شکل میں آ جائے یہ بہت بڑا سوال ہے یہ زندگی جتنی لا اعتبار ہے انسان اتنا ہی اس پر اعتبار کر کے چلتا ہے علماء تو فرماتے ہیں مبڑی کا جالا بھی ایک مرتبہ کچھ حیثیت رکھتا ہو انسان کی زندگی کی اتنی بھی حیثیت نہیں جیسے ہوتی ہے کب ہوا آئے کب اڑا کے لے جائے کب اسے چنگاری لگ جائے کب یہ جل کے خاک ہو جائے کوئی بھروسہ نہیں فرمایا جیسے گھاس پھوس کی ٹٹی ہوتی ہے جیسے مبڑی کا جالا ہوتا ہے جیسے بچوں کا گھروندا ہوتا ہے کوئی آتے جاتے لات مار دیتا ہے تو وہ گھر ٹوٹ جاتا ہے پوری دنیا کی زندگی کو ایک خواب کی حیثیت کی ہے ایک خواب ہے جس میں ہم مست ہیں اور جس دن یہ خواب پورا ہوگا اور ہم بظاہر تو آنکھ بند کر رہے ہوں گے لیکن حقیقت میں اس دن آنکھ کھلے گی تو ایک اور کی منظر ہمارے سامنے ہوگا کہ بھائی ہم نے یہ دنیا کا تو تصور بھی نہیں کیا تھا جو اب سامنے آ رہی ہے اللہ والوں نے ایک عجیب بات کہی کہ انسان ایک مرتبہ پیدا ہونے کے بعد اس کی روحانی زندگی ختم نہیں ہوتی ٹرانسفر ہوتی موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی سوہے دوام زندگی دنیا کے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ آنکھ بند ہو گئی کھیل ختم ہو گیا بھول جاؤ ہم نے سپرد کر دیا قبر کے اس کو لیکن اس کی دنیا آگے کیا ہے ہم نہیں جانتے ابھی شریف میں فرمایا کہ بڑی قیامت جو واقع ہونے والی ہے وہ تو اپنی جگہ ہے لیکن جس کی آنکھ بند ہوتی ہے اس کی تو قیامت شروع ہو جاتی ہے من ماتا بہت قامت قیامت ہو جو مرا اس کی تو قیامت شروع اس کی تو سب سے بڑی قیامت یہ ہے کہ ابھی فرشتے آنے والے ہیں اور اس کو اپنی پوری زندگی کا خاکہ پیش کرنا ہے اور اس کو اپنی زندگی کا جواب دینا ہے یہ تین سوالوں کے اندر پوری زندگی کا نچوڑ لا کر کے رکھ دنیا کا ہر انسان چاہے وہ اللہ کو مان رہا ہو چاہے نہ مان رہا ہو لیکن وہ در حقیقت تین سوالات یہ اللہ کو مانے کہ نہ مانے اس کو دینا ہے اس میں سے پہلا سوال کہ تو نے دنیا میں بہت سے لوگوں کے ساتھ پہچان قائم کی تھی بڑے سرکمٹنسیز تھے تیرے بڑے تعلقات تھے ٹرمس تھے سب کے ساتھ تعلقات بہت اچھے تھے تو جس نے تجھے زندگی دی اس کے ساتھ تیرا تعلق کیا تھا فلان کے گھر بھی تو جاتا تھا خوشیوں کے موقع پہ بھی جاتا تھا غم کے موقع پہ بھی جاتا تھا آفیسر سے بھی بڑے تعلقات تھے تیرے لیکن یہ بتا کہ آفیسروں کا آفیسر تو اللہ تھا اس سے کیا تعلق تھا اس کے دفتر میں کتنی مرتبہ جاتا تھا اس کے دروازے پر کتنی مرتبہ دستک دیا تھا تو نے کتنی مرتبہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوا کتنی مرتبہ اپنی بندگی کا اقرار کیا دنیا میں بہت بڑا طبقہ تو وہ ہے جو عبادت کا نام نہیں لیتا نہ عبادت کی طرف آتا ہے ان کے لیے تو جواب دینا ہی مشکل ہے ایمان والا تو فر فر جواب دے گا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہیں سرکار کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا ہے کہ عمر ذرا ایک بات بتانا جب ہمیں قبر میں رکھ دیا جائے گا قبر کا کیا مطلب کوئی کہے بھائی غیر تو جلا دیتے ہیں وہ تو قبر میں جاتے ہی نہیں تو کیا ان سے سوال نہیں ہوگا نہیں آنکھ بند ہونے کے بعد والی زندگی سوال والی زندگی چاہے وہ ڈوب کے مر جائیں چاہے جل کے مر جائیں چاہے نہ دفنایا جائے لیکن جسے برزخ کہتے ہیں سوال برزخ کے اندر ہوگا اور سوال روح سے ہوگا روح تو کہیں جا سکتی نہیں یہ تو جب نکالی جاتی ہے تو دو طرح کی روحیں ہیں ایک ماننے والوں کی جو اللہ کو مانتے ہیں احکام کو مانتے ہیں ان کی روح کے لیے آسمان پر دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں اور دوسری وہ روح ہے کافرین کی جن کے لیے دروازے بند ہیں آسمانوں کے ان کو زمینوں کے نیچے سچین ایک قید خانہ ہے کافروں کی روح کو قید کرنے کا وہاں رکھا جاتا ہے تو دو مقامات ہیں ایک علیین جگہ ہے یہاں نیک لوگوں کی روحیں رہتی ہے اور ایک سجین ہے جہاں کافرین کی اور بدکاروں کی روح رہتی ہے ایمان والے کے لیے موت کو اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں مشرق کے لیے موت کو مشکل کر دیتے ہیں کیونکہ ایمان والا تو ہر وقت تیاری میں ہوتا ہے اور اسے اللہ کی ملاقات کا یقین ہوتا ہے اس بنا پر اس کے لیے پہلے سے ذہن میں خاکہ موجود ہے تو مرنا آسان ہے نماز پڑھنے والے کی موت آسان حج کرنے والے کی موت آسان اور اللہ کے راستے میں چلنے والے کی موت آسان ایسا کیوں بھائی جو روزانہ گھر چھوڑتا ہوگا مرنے کے وقت گھر چھوڑنا آسان حج کے اندر آدمی وطن بھی چھوڑتا ہے گھر بھی چھوڑتا ہے بال بچوں کو بھی چھوڑتا ہے کاروبار کو بھی چھوڑتا ہے یہ جب سب چھوڑ دے گا اور مزاج چھوڑنے کا بن جائے گا تو اس کے لیے موت آسان مسلمانوں کو تو نظام زندگی ایسا دیا ہے کہ موت کو کبھی وہ بھول سکتا نہیں اس کو کہا قبرستان جایا کر تاکہ تجھے قبروں کو دیکھ کر اپنی موت یاد آئے جنازوں میں شامل ہوا کر تاکہ تجھے اپنا جنازہ سمجھ میں آئے کہ آج اس کا جنازہ اٹھایا تو کل میرا جنازہ اٹھے گا کل مجھے بھی جانا ہے دنیا سے یہ احساس رہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ ہو جلیل القدر صاحبی اور بڑے زبردست اور نیک صحابی وہ ایک جنازے میں شامل ہوئے تو کسی شخص نے پوچھا کہ حضرت یہ جنازہ کس کا ہے فرمایا کہ تیرا جنازہ ہے بہت گھبرا گیا میرا کہاں سے جنازہ میں تو زندہ ہوں فرمایا اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو یوں سمجھ کے میرا جنازہ مجھے تو اتنا برا نہیں لگتا کہنا چاہتے تھے کہ جنازے میں جائے تو وہ جاتے ہوئے جنازے میں یہ تصور کرے کہ کوئی دن شاید میرا بھی ایسا ہے آخرت کا دھیان فرض بہت بڑا شاعر گزرا ہے عرب کا ایک جنازے کے اندر شامل ہوا اس میں حسن بصری رحمت اللہ علیہ بھی تشریف رکھتے تھے حسن بصری رحمت اللہ علیہ وہ تابعی ہیں جن کی ایک سو تیس صاحب کرام سے ملاقات رہی اور ایک ہی وقت میں محقق ہیں مفسر ہیں محدث ہیں صوفی ہیں بزرگ ہیں اور ادیب ہیں مقرر ہیں سب خوبیاں اللہ نے ان میں جمع کر ان کی بڑی تاریخ آئی تو شہرا تو ایسے ہی مزاج کے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرزدق شاعر سے پوچھا کہ ماں عادت لحاظ ہل یہ حالت کے لیے جو دیکھ رہے ہیں کہ بولنے والا چپ ہے چلنے والا کندھوں پہ جا رہا ہے تو انہوں نے کیا تیاری کی ماں عادت لحاظ ہل حالت اس حالت کے لیے کیا تیاری کی ہے آپ نے تو شاعر تو شاعر ہی ہوتا ہے اس نے شاعرانہ جواب دیا اس نے کہا میرے پاس تیاری ہے شہادت ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ تو ہر مسلمان کے پاس ہے شہادت اور گواہی دے کر تو ہر آدمی مسلمان بنتا ہے یہ تو سب کو معلوم ہے لیکن یہ کلمہ شہادت جو ہے نا وہ تو جڑ ہے لیکن جڑ کے ساتھ تنا بھی ہوتا ہے پتے بھی ہوتے ہیں شاخیں بھی ہوتی ہیں تو نماز ہے روزہ ہے تلاوت ہے تمہارے پاس اس میں سے کیا ہے بےچارا چپ ہو گیا کہ اس میں سے میرے پاس کچھ نہیں ہے فرید الدین اختار یہ بہت بڑے اللہ والے ہیں لیکن اللہ والے بننے سے پہلے یہ بہت بڑے عطر فروش تھے اختار کے معنی عطر بیچنے والے ادھر کی بہت بڑی دکان اور پہلے جو لوگ عطار ہوتے تھے وہ دوائیاں بھی رکھتے تھے یونانی قسم کی دوائیاں خمیرے مرکبات یہ سب رکھتے تھے صبح میں دکان کھولی تو ہمارے یہاں تو دکانوں میں گراہک سے پہلے مانگنے والا ہی آ جاتا ہے جیسے بےچارے کسی نے دکان کھولی تھی ٹیکسٹائل مارکیٹ میں صبح کے اندر رمضان میں تو ایک پاکٹ لے کے آدمی آیا آ کے اس نے پوچھا کہ جیکارڈ ہے اس نے کہا زکات سب ادا کر دی صبح صبح کیا مصیبت کرتا ہے انہوں نے کہا زکات کو نہیں پوچھ رہا ہوں جیکارڈ کپڑے کو پوچھ رہا ہوں تو فرماتے ہیں جیسے ہی فرید الدین افطار آئے چابیاں بڑی بڑی لے کر دروازہ دکان کا کھولا تھوڑی دیر میں فقیر آ گیا اب دیکھو زندگیاں بدلنے کے لیے کوئی واقعہ جو ہے وہ ایسا پیش آ جاتا ہے زندگیاں بدل جائے اب الدین افطار رحمت اللہ علیہ نے دکان کھولی کچھ ساتھ سوکھ کر رہے تھے اتنے میں ایک فقیر آیا فقیر نے آ کر سامنے بڑے بڑے خوبصورت افطار لوگوں کے یہاں کنستر ہوتے ہیں بڑے قیمتی ہوتے ہیں اس کی طرف اشارہ کیا کہ اس کے اندر جو خمیرہ ہے اس کا کیا دام تو اس نے کہا بڑے میاں اس کا دام اتنا زیادہ ہے کہ سن کے بے ہوش ہو جاؤ میں تو یہ دوا اس لیے لینا چاہتا ہوں کہ بے ہوشی کے میرے کو دورے پڑتے ہیں تو دوا لوں تو ہوش میں ہوں تو تم تو دوا سے کہ دام سے ہوش ہونے کی بات اب بے ہوش ہو جاؤ کب بول تو صحیح لینے کا کام میرا ہے بولنے کا کام تیرا ہے اپنی چیز ہے جو بھی دام لگائے آدمی لگا سکتا ہے دام بتایا فرمایا کہ اس کے پڑوس میں جو بڑا کنٹینر نظر آتا ہے اس میں جو دوائی ہے اس کا کیا دام تو وہ تو اس سے بھی مہنگی پورے کنٹینر کے اندر کتنی دوائی ہوگی تو کہا یہ تو لاکھوں روپیے کی دوائی ایک ایک کنٹینر میں ہے تو فقیر نے سر پکڑ لیا کہ اب تم مرو گے کیسے تم نے اتنی دنیا لگا رکھی ہے اپنے سینے سے چمٹا رکھی ہے تو کیسے مرو گے تم کیونکہ ایک کنٹینر میں سے روح نکلے گی تو دوسرے میں پھنس جائے گی اور دوسرے میں سے نکلے گی تو تیسرے میں جم جائے گی اور تیسرے میں سے نکلے گی تو چوتھے سے جو ہے نکلنا مشکل ہو جائے گا اتنا سامان تم نے دنیا کا جمع کر کے رکھا ہے تو دنیا چھوڑنا تمہارے لیے مشکل کام صحابہ اپنے ساتھ جمیلے نہیں رکھتے تھے کہ جب مرنے کا وقت آئے تو یہ دنیا ساتھ جو ہے نہ آئے اور نہ دل کے اوپر بوجھ ڈالے کہ بھائی کچھ ہے ہی نہیں لگانے لیپنے کو بلانے کو آئے تو چل دیے اللہ کا بلاوا آیا تو تیار حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو رہا تھا گھر والے رو رہے تھے فکری بات ہے یہ وقت ہے رونے کا دیکھو بھائی اسلام نے رونے سے منع نہیں کیا اگر ہمارا کوئی عزیز اور قریب انتقال کر جائے تو فرمایا آنسو بہا لو اگر آدمی آنسو نہیں بہاتا اور دل مسوس کے بیٹھ جاتا ہے تو کلیجا پھٹ جانے کا خطرہ ہے شریعت نے اجازت دے دی کہ رو لو تھوڑی دیر رو لے گا جیسے ایک جگہ جو ہے شادی ہو رہی تھی دلہا بہت کھلکھلا کے ہنس رہا تھا مسکرا رہا تھا تو دلہن کی بہن جو ہے اس کو غصہ آ رہا دلہن کی بہن کو غصہ آ رہا تھا جا کے دلہے کے ابا کو کہا کہ تمہارا لڑکا کتنا بے شرم ہے میری بیچاری بہن روتے روتے تھک گئی اور یہ کمبک ہنستے ہنستے نہیں تھکتا تو ابا نے ان کے جواب دیا کہ بیٹا اس کے ہنسنے کا آج آخری دن ہے اور تیری بہن کے رونے کا آخری دن اب جو حالات آئیں گے نا تو سر پکڑ کے روزانہ رونے والا ہے ہمارے دوست کہتے تھے آدمی سستا مال لاتا ہے تو روزانہ روتا ہے کہتے ہیں کہ سستا روئے بار بار سستا لے کے آیا تو روزانہ روئے گا آج یہ خراب ہوا وہ خراب ہوا یہ بگڑا وہ بگڑا روز خرچہ اور جو مہنگا سامان لایا وہ ایک بار روئے گا وہ روز روئے گا سستا لائے گا تو یہ ایک ہی مرتبہ روئے گا شریعت میں رونے کی اجازت ہے سرکار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھوں کی طرف اشارہ کر کے کہ اس پر اللہ کی آنکھ پکڑنی رونا تو پسند ہے جو فرمایا کہ کوئی دنیا کے لیے رو لے اللہ تعالیٰ اس کو بھی پسند کرتے ہیں تو جو اللہ کے لیے روئے گا اللہ کتنا پسند کریں گے کہ یہ میرے لیے رو رہا ہے فرمایا دو قطروں کی اللہ کے دربار میں بڑی قیمت ایک وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے آنسو کا نکل جائے اور خون کا وہ قطرہ جو اللہ کے راستے میں نکل جائے یہ دونوں قطرے وہ ہیں کہ جس پر اللہ کی رضا کے پروانے ملیں گے اللہ کی خوشنودیاں جو ہیں ان پر حاصل ہوں گی سرکار کے دربار میں بچہ پیش کیا آپ کا ابراہیم نام تھا حضرت ماریا دکیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں ان کی پدر سے پیدا ہونے والا یہ بچہ گود میں رکھا گیا اور سانس اکھڑ رہی ہے اور دنیا سے جا رہا ہے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں رو پڑے سرکار اور حدیث شریف میں یہ رونے کے ساتھ الفاظ نقل کیے ہیں فرمایا پر محضون اے ابراہیم تیرے دنیا سے جانے پر میں غمگین ہوں تو غمگین ہونا کوئی بری بات نہیں آسوں کا ٹھلک جانا بری بات نہیں یہ فطرت کا تقاضا ہے تو گرفت کس بات پر کرتے ہیں شریعت روکتی کس بات پر ہے شریعت صرف اس بات پر روکتی ہے کہ زبان سے اللہ کے فیصلے پر اعتراض کر مثال کے طور پر یوں کہا ہائے ہائے جوان تھا اور کئی اس کے جانے کے دن تھے کہ یہ چلا گیا یہ جملہ انتہائی خطرناک ہے آپ مشورہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو آپ رائے دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو کہ اس کو ابھی نہیں لینا چاہیے تھا ہماری رائے کے مطابق اللہ جانتے ہیں کس کو کب لینا چاہیے اور کب دینا چاہیے اور کب اٹھانا چاہیے اللہ کو معلوم ہے زندگیاں کس کو دینا ہے اور زندگیاں کس سے لینا ہے میں اور آپ کیا جانے وہ تو زندگیوں کا دینے والا جانے کہ زندگی اس کے لیے اب بہتر کہ نہیں ہے اس لیے شریعت مقدسہ نے بجائے اس کے کہ زبان غلط کاموں کے اندر چلے زبان پر تصویر کو جاری فرمایا اور یوں فرمایا یوں تو اس کو تو نے بلا لیا لیکن اے اللہ یہ لوٹ کر ہم کتنا بھی سر پٹک لیں واپس نہیں آئے گا ہاں البتہ یہ ہوگا کہ ایک دن ہم اس کے پاس چلے جائیں ایک دن ہم جانے والے ہیں اس لیے یوں کہا کہ ہم سب تیری مملوکہ کا چیز ہیں وہ انا راج اور ہم تیری طرف جانے والے ہیں آج تک آپ نے کتنے بھی رونے والے روئے ہیں اور برسوں کے برسوں روئے اور سرکار پر رونے والے آج تک رو رہے ہیں لیکن آپ نے نہیں دیکھا کہ کوئی مردہ کسی دوسرے مردے سے گفتگو کرتا ہو کہ بھائی بےچارے بہت پریشان ہیں بہت رو رہے ہیں چل میں تو جاتا ہوں آج تک ہم نے تو کسی مردے کو قبرستان سے پھر واپس بستیوں میں آتے نہیں دیکھا ارے اصل بستی جو ہے وہ تو قبرستان ہے کہ ادھر گھٹ رہی ہے ادھر بڑھ رہی ہے اس لیے جو ہے رحمت اللہ علیہ کو کسی نے پوچھا کہ بستی کدھر ہے تو قبرستان کا راستہ بتایا وہ بیچارہ گیا اور حیران ہو گیا کہ یہ تو قبرستان میں مجھے بیچ دیا تو فرما قبرستان اصل بستی ہے اس بنا پر کہ جنازے یہاں سے ادھر جاتے دیکھے لیکن ادھر سے جنازے ادھر آ کے دیکھا نہیں کہ بس رہا ہو تو یہ دنیا عجیب ہے دنیا بھی عجب سرائے پانی دیکھی اور ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی میں تو کہا کرتا ہوں کہ جوانی کو جوانی اس لیے کہتے ہیں کہ جوانی چھ ریوانی نہ تھی یہ جانے والی چیز ہے اس بنا پر اس کا نام جوانی رکھا علماء فرماتے ہیں موت کی خبر ہو یا کوئی غم کی خبر ہو فوری طور پر پڑھو انا للہ یہاں تک فرمایا کہ چراغ اگر گل ہو جائے آپ کا اور آپ کی لائٹ بند ہو جائے آپ کا جوتا ٹوٹ جائے پہلے پڑھو انا للہ ہم کامنٹس پہلے کرتے ہیں پھر ہم کو یاد آتا ہے میں تو کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو تو ہم نے پانچویں نمبر کے اوپر رکھا ہے جہاں گھر میں ہم بیمار ہوئے تو پہلے گولی ٹکڑی کھاتے ہیں گولی ٹکڑی گھر میں ہے تو دو اب دیکھا کہ گولی ٹکڑی سے کام نہیں چلتا تو کہتے ہیں ڈاکٹر سے ملو اب ڈاکٹر سے کام نہیں چلتا تو اس سے بڑے ڈاکٹر سے ملو اس سے کام نہیں چلتا تو آپریشن سے جاؤ اس سے بھی کام نہیں بنا تو وہ مشرق ڈاکٹر نے کہا کہ تمہیں تمہیں بھگوان نے یاد کرو جب اس کو بیچارے بیمار کو بھگوان یاد آتا پہلے دفعہ میں یاد نہیں آتا بھائی پہلی مرتبہ یاد آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علاج مت کرو ارے جب گولی ہاتھ میں لی تو یوں کہنا کہ اللہ تو چاہے تو مٹی میں شفا رکھ سکتا ہے اور تو چاہے تو گولی میں شفا رکھ سکتا ہے اور تو نہ چاہے تو میرے لیے کیمیا بھی بیکار ہو سکتا ہے لہذا اللہ تو مجھے شفا کا فرما گولی اور دوائی بہانا ہے شاقی تو ہے اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقبولہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نقل فرمایا وہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرے پروردگار جو ہیں مجھے شفا کا ملا فرماتے ہیں تو بیماری ہمارا کام ہے اور شفا اللہ کا بیماری کی نسبت اپنی طرف کی ہے اللہ کی طرف نہیں کی ہے اس بنا پر کہ بے ادبی ہے نقمت کی نسبت اللہ کی طرف کرنا اس بنا پر یوں فرمایا کہ دماغ میں ہوتا ہوں شفا نعمت ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف کر رہے ہیں تو فرماتے ہیں کہ یہ زندگی اور یہ موت کا جو فعل ہے نا یہ در حقیقت اللہ کی طرف سے طے شدہ عمر ہے انسان کا کوئی دخل چلتا نہیں پانچ ڈاکٹر کھڑے ہیں تو جانے والا چلا جاتا ہے ارے ہمارے بینک میں کروڑوں روپیہ موجود ہے ڈاکٹروں کے پاس لاکھوں آلات ہیں لیکن ان آلات کے بیچ میں بھی جانے والا چلا جاتا ہے لائف سیونگ مشین کے اوپر رکھا ہے لیکن وہ بھی لائف سیو نہیں کر سکتا جب اللہ لائف لینے پر آ جاتے ہیں جب اللہ زندگی لینے پر آ جائے دنیا والے زندگی دے نہیں سکتے اور اللہ بتاتے ہیں کہ اصل میں زندگیوں کا دینے والا اور زندگیوں کا لینے والا میں ہوں اگر تم بچا سکتے ہو تو اپنے مشینوں سے بچا کے دکھاؤ ارے عالم یہ ہے کہ جو دوسروں کو کہتا ہے کہ یہ دس منٹ کا پیشنٹ ہے زیادہ نہیں رہے گا وہ دس سال جی جاتا ہے اور جس نے کہا تھا وہ دس منٹ میں چلا جاتا ہے اللہ بتاتے ہیں تیرے اختیار میں تھوڑا زندگی کا نظام تو میرے اختیار میں ہے فرمایا زبان سے شکوا ہرگز نہ کرے بلکہ یوں کہے کہ انا للہ وہ انا کے راجعون اے اللہ ہم سب تیری مملوکہ کا چیزیں ہیں تو جسے چاہے گا اپنے پاس بلا لے گا حضرت مولانا خانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک مثال بہت اچھی دی کہ یہ کائنات اللہ تعالی کی الماری ہے کائنات کی مثال ایسے سمجھ لو جیسے کہ الماری ہوتی ہے الماری جو ہمارے یہاں ہوتی ہے جس کو ہم لوگ شوکیس کہتے ہیں شوکیس کے اندر ہم لوگ برتن سجاتے ہیں اوپر جو ہے سیٹ لگایا اس کے نیچے کافی سیٹ لگایا اس کے نیچے ٹی سیٹ لگایا اور اس کے نیچے والا کھانا ہم سیٹ کر دیا اب جو الماری کا مالک ہے وہ ایک دن دیکھتا ہے سوچتا ہے نیچے والا کھانا خالی ہے اس کی اندر کچھ چیزیں لگاؤں نیچے والے برتن اوپر لاتا ہے اوپر والے برتن نیچے لے جاتا ہے تو کوئی دیکھنے والا مشورہ دیتا ہے یہاں مشورہ فری میں دینے والوں کی کبھی نہیں ہے تو وہ مشورہ دیتا ہے وہ یوں کہتا ہے کہ حضرت یہ جو آپ نے نیچے رکھے ہیں برتن یہ اوپر زیادہ اچھے لگیں گے اور جو اوپر والے برتن ہیں وہ نیچے زیادہ سیٹ ہو جائیں گے وہ کہے گا بھائی الماری میری اور برتن میرے میں جس کو چاہوں گا اوپر رکھوں گا جس کو چاہوں گا نیچے رکھوں گا یہ کائنات کی الماری میں انسان برتنوں کی طرح ہے جسے چاہتے ہیں اللہ نیچے اتارتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اوپر لے جاتے ہیں اللہ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنیا سے جانے پر چاروں طرف جو ہے لوگ رو رہے ہیں رشتہ دار رو رہے ہیں آنکھ کھول دی اللہ والے آخری وقت میں بھی ہوش میں رہتے ہیں یہ عجیب کمال ہوتا ہے کہ آخری وقت ہے لیکن ہوش میں اللہ علیہ آخری وقت بھی ہوش میں اور مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمت اللہ علیہ کو دیکھا آخری وقت میں بھی ہوش کے اندر پر میں آج پارا پڑھا جائے اور پارا پڑھنے کے بعد ترجمہ کیا جائے تفسیر سنی جائے تفسیر سنتے سنتے جو قرآن سے پیار تھا تو قرآن سنتے سنتے اللہ نے اپنے آبو ہے بلکہ میں تو ایک اور بات کہتا ہوں کہ یہاں ایسے اللہ والے بھی آئے ہیں دنیا میں کہ مرنے کے بعد لوگ جو ہیں ان کی یاسینیں پڑھتے ہیں کہ وہ انتقال کر گیا اب یاسین پڑھو کیونکہ یاسین کو ہم نے خالی مرنے والوں کے لیے اسپیشل کر دیا ہے تو فرماتے ہیں کہ بھئی آج جو ہے مغرب کے بعد یاسین کا ختم ہوگا اور یاسینت ختم کرتے ہیں وہ لوگ تو فرماتے ہیں کہ عشاء کے بعد ختم ہوگا مرنے والے کا اعلان ہوتا ہے کہ ان کے لیے عیسال ثواب ہوگا لیکن کچھ اللہ والے ایسے ہیں کہ جو دنیا سے جاتے ہوئے اپنی یاسین پڑھ کر جاتے ہیں حضرت مولانا ابو الحسن علی صاحب ندوی رحمت اللہ علیہ مفکر اسلام تھے اور یہ ایسی برگزیدہ شخصیت ہیں حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ کہ جن کی سلاد جنازہ غائبانہ حرم مکی میں بھی پڑی گئی اور حرم مدنی میں بھی پڑی گئی لاکھوں لوگوں نے جو ہے وہ جنازے کی نماز ان کے یہاں ہے نظام اس کے اعتبار سے پڑی تو یہاں جمعہ کا دن تھا سورہ کہاں پڑی اس کے بعد سورہ یاسین پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلے گئے میں نے کہا دوسرے تو مرنے کے بعد محتاج یاسین ہوتے ہیں لیکن یہ اللہ کا ولی اپنی یاسین پڑھ کے چلائے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں رو روتے کیوں کل رات کو خواب میں دیکھا ہے سرکار انتظار کر رہے ہیں حضرت ابو بکر انتظار کر رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار کر رہے ہیں اور مجھ سے کہہ رہے ہیں بلال کب آؤ گے ہم تمہارا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں تو میرے سرکار تو میرا استقبال کرنے کو تیار ہوں اور تم یہاں رونے رو رہے ہو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہارا مردہ یوں جا رہا ہے کہ اس کا استقبال سرکار کر رہے ہیں شہنشاہ کر رہے ہیں شاہ دو جہاں کر رہے ہیں اور ان کے دو بڑے وزیر حضرات شیخین کر رہے ہیں یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی یہ تو بڑا کمال ہو گیا حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایک بیماری میں بیس سال تک بستر کے اوپر لیٹے رہے اور چہرہ جب بھی دیکھو تو یوں لگتا ہے کہ گلاب کی طرح کھلا ہوا ہے اور تندرستوں کو شرم آ جائے ایسا زبردست جو ہے کھلا ہوا چہرہ لوگوں نے کہا حضرت چہرے سے تو اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ بیمار ہیں فرمایا اس بستر پر صبح اور شام صبر اور تحمل کا پیکر بن کر جو لیٹا ہوں تو مجھے صبر کے اللہ پھل دکھا رہا ہے اور فرشتے مجھ سے ملاقات کرتے ہیں یہ فرشتوں کی ملاقات نے مجھے حشاش اور بشاش رکھا ہے مجھے اپنی اس تکلیف کا کوئی غم نہیں ہوتا اس بنا پر کے صبر کے بعد اللہ جو دینے والے ہیں وہ مجھے نظر آ رہا ہے ایسا یقین کسی کو ہو جائے ایک بزرگ کا آپریشن ہوا آپریشن بہت بڑا تھا پیر میں کوئی کوڑا تھا جس کو کاٹنا تھا اور نشتر لگانا تھا تو ڈاکٹرس نے کہا کہ اینسٹک کو بلایا جائے اور ان کو بے ہوش کیا جائے اور بے ہوش کرنے کے بعد جو ہے ان کا آپریشن کیا جائے انہوں نے کہا بے ہوش کرنے کی ضرورت نہیں آپ اپنا آپریشن کیجیے ارے حضرت ذرا سی سوئی لگ جاتی ہے تو آدمی چیخ اٹھتا ہے اتنا بڑا پکا ہوا کوڑا ہے اس پر نشٹر لگائیں گے چیخیں نکل جائے گی آپ کی اور آپ کہتے ہیں کہ بے ہوش مت کرو فرمایا تم تمہارا کام کرو مجھے اللہ کے حوالے کرو تسبیح دے دو ذکر میں لگ گئے لوگوں نے آپریشن کیا اور انہیں پتا بھی نہیں چلا تو حضرت آپ کو کوئی غم درد نہیں ہوا کوئی تکلیف نہیں ہوئی فرمایا تکلیف ہوتی لیکن جب تم کاٹ رہے تھے تو اللہ نے صبر کرنے والوں کو جنت جو دینے کا وعدہ کیا ہے وہ جنت اللہ نے میرے سامنے کر دی میں تو وہ دیکھنے میں مصروف تھا تو مجھے یہ پتا ہی نہیں چلا کہ تم نے آپریشن کیا کیا اللہ کے وعدوں پر جب یقین آ جاتا ہے تو انسان کے لیے موت بھی آسان ہو جاتی ہے دنیا سے جانا بھی آسان ہو جاتا ہے تو دنیا کو گلے سے لگائے گا نا تو دنیا کا چھوڑنا مشکل ہوگا شریعت مقدسہ نے دنیا کو دل سے لگانے کو اس لیے نہ کہا کہ ضرورت کا تعلق رکھو اور میرے والد صاحب بڑی اچھی مثال دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ تمہارے دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کہ آدمی کا بیت الخلا ہوتا ہے بے آدمی کا ٹوائلٹ سے تعلق ہوتا ہے کوئی بھی مکان شاندار سے شاندار مکان آپ کو کوئی فری میں دے دے اور یوں کہے کہ یہ مکان اتنا شاندار ہے لیکن اس میں ٹوائلٹ نہیں ہے تو فری میں بھی ہم یہ مکان نہیں لیں گے ارے بھائی اس میں بیڈ روم ہے اس میں ڈرائنگ روم ہے اس میں ڈائننگ روم ہے اس میں ڈائنگ روم ہے اس میں سب روم ہے لیکن اس میں جو ہے ٹوائلٹ کا روم نہیں ہے ایسی گندی جگہ کو کیا کرتے ہیں آپ لوگ وہ کہے گا کہ یہ گندی ہے لیکن جانا پڑتا ہے ہمارے مدرسے میں ایک نئے منشی آئے تھے اب اس زمانے میں ہمارے محتمم صاحب کا مرحوم جو تھے صبح میں پھیرا ہوتا تھا صبح میں جو ہے چیکنگ رہتی تھی اور سب اساتذہ طلبہ ایک دم چوکنا حضرت محتمیم صاحب آنے والے اس زمانے میں بڑا وقار اور دبدبا جو ہے محتمیم حضرات کا رہتا تھا اب وہ منشی کو ضرورت پیش آئی ذرا قضائے حاجت کی تو وہ جانے لگا تو اس کو دوسرے منشیوں نے کہا کہ بھائی ابھی حضرت محتمیم صاحب آئیں گے اور ان کو یہ بات ناگوار ہے کہ کام کے ٹائم کے اوپر کوئی ادھر ادھر ہو تارا جا ہے تو جانا پڑے گا تو بعد میں جانا تو میں ویٹ نہیں کر سکتا اب یہ ادھر گیا اور ادھر محتمیم کا جو ہے راؤنڈ نکلا پوچھا کہ کہاں ہے بھائی یہ منشی نیا کہا کہ وہ قضائے حاجت کے لیے گئے ہیں خیر تھوڑی دیر کے بعد وہ آ گئے محتم صاحب نے غصے میں آ کے پوچھا کہ کہاں گے لو ٹوائلٹ میں گے لو تو آپ کوئی ٹائم چھیں گے ٹوائلٹ جوانو کہ حضرت એનો કોઈ ટાઈમ નહીં આવે આપણે તો એના મોહતા ત્યારે એ આવે ત્યારે આપણને જવું પડે એમાં કે બાદશાહનું બી નહીં ચાલે ને વઝીરનું બી ને તમારું બી નહીં ચાલે ને મારું બી કઈ નહીં ચાલે તો જરૂરત પડે એટલે જવું પડે تو بیت الخلا کیا ہے انسان کی ضرورت کی چیز ہے جانا پڑے گا نہیں جانا پڑے گا پر میں دنیا کے ساتھ تعلق اتنا رکھو جتنا کہ بیت الخلا کے ساتھ تعلق ہے کہ اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتے اور دل سے لگا بھی نہیں سکتے چوبیس گھنٹے تو کوئی جا کے وہاں بیٹھ نہیں رہے گا یہ زمانہ جو ہے بے وقوفوں کا زمانہ ہے کہ لوگ جا کے اخبار وہاں پڑھتے ہیں موبائل پہ بات بھی کر رہا ہے کہ میں فارغ ہو رہا ہوں میں ٹوائلٹ میں ہوں میں یوں کر رہا ہوں میں تو کر رہا ہوں پوری کامنٹری دیتا تو میں بات کہہ رہا تھا کہ فرید الدین اختار رحمت اللہ علیہ کے یہاں وہ جو فقیر آیا ہوا تھا اس نے کہا تمہاری جان کیسے نکلے گی تم نے اتنی دنیا چمٹا کے رکھی ہے تو تمہارا تو دنیا سے جانا ہی مشکل ہے مرو گے کیسے تو تاجر آدمی تھے نا انہوں نے کہا کیسے مروں گا یہ بتاؤں ہاں بتاؤ اور میں ایسے مروں گا جیسے تم مرو میں وہ فقیر نے کہا میں تم کو دیکھنا ہے میں کیسے مروں گا مجھے دیکھنا ہے بتاؤ کیسے مرو گے تو اچھا یہ سامنے جو دکان کے پاکھڑا پڑا ہے نا تمہارا یہ سامنے چبوترے کے پاس جو بیٹھک پڑی ہوئی ہے نا جس پر مسافر آ کر بیٹھتے ہیں کبھی لیٹتے ہیں شام کو یہاں سے میری لاش اٹھانا اب وہ تو بڑے ویپاری تاجر آدمی کے ایسے تو روزانہ فقیر آتے ہی رہتے ہیں ٹھیک ہے اگر کوئی بات نہ دیں گے تیرے اپنے کام کے اندر لگ گئے شام کو خیال آیا کہ بےچارا صبح میں فقیر آیا تھا اور سامنے چبوترے پر بیٹھنے کو کہہ رہا تھا تو ملازم سے کہا ذرا دیکھو نا وہ کیا حال ہے بےچارے فقیر کو کھانا وانا پہنچا اس کو وہاں جا کے دیکھا تو وہ پاکڑے پر وہ لیٹا ہوا فقیر جو ہے اس کو حرکت دی بھائی اڑ جا شام ہو گئی کب سے سویا ہے تو تو وہ حرکت نہیں کرتا اور ہلانے کے باوجود جو ہے بالکل اکڑ گئی ہے اس کی باڈی اور دوڑ کر ملازم گیا اور فرید الدین اختار افطار سے کہا کہ آقا ذرا چل کے دیکھو تو صحیح وہ تو مر گیا ہے ارے نہیں مرا ہوگا پوکھ سے نڈال ہو گیا ہوگا کوئی بے ہوش ہو گیا ہوگا ذرا جا کے دیکھ دوبارہ اٹھا کے دیکھ پھر میں آتا ہوں لیکن جا کے دیکھا واقعی مر گیا ہے فرید الدین اختار دوڑے اور دوڑتے ہوئے صبح سے جو بات ہوئی تھی وہ پورا نقشہ جو ہے دماغ کے اندر گھوم گیا اللہ کا بندہ اپنے وعدے میں اتنا سچا نکلا یوں کہا تھا کہ میں مر جاؤں گا تمہیں دیکھنا ہے میرا مرنا تو دیکھ لو مجھے مرنا اتنا آسان ہے کہ تمہارے لیے زندگی بھی اتنی آسان نہیں جتنا کہ موت میرے لیے آسان ہے بس شام کے کنارے پر اس کی موت نے فرید الدین افطار کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا سوچا کہ میں بھی ایک زندگی گزار رہا ہوں اگر کوئی آ کر مجھ سے پوچھ لے اور کوئی آ کر مجھ سے کہے کہ کیا شام کو آج تمہیں موت منظور ہے تو میں مرنے کے لیے تیار نہیں ہوں میں نے دکان میں نے اپنا کاروبار اتنا اپنی جان سے لگایا ہے کہ اب میری جان نکل جائے منظور لیکن یہ کاروبار چھوڑنا یہ دنیا کی زندگی یہ بال بچوں کا چھوڑنا مجھے ہرگز ہرگز منظور نہیں ہے اور یہ فقیر کی زندگی اور اس کی موت کو سلام کرنا پڑے گا کہ یہ اللہ کا بندہ عجیب و غریب رہا کہ مرنے کے لیے یوں تیار ہو گیا کہ کہہ دیا اور مر بھی گیا یہ کب ہوگا جب آدمی نے زندگی زندگی کے دینے والے کی رضا کو سامنے رکھ کر گزاری ہو جیسے صحابہ کرام نے گزاری اور جب وقت آتا ہے نا تو پھر نبیوں کا بھی وقت آئے ہاں سرکار نے فرمایا ایک دن ممبر پر عجیب بات فرمائی مرض الوصال میں ممبر پر سرکار نے فرمایا کہ ایک شخص کو اللہ تعالی نے زندگی اور موت میں اختیار دیا کہ وہ زندگی اختیار کرے کہ موت اختیار کرے تو اس نے موت کو زندگی کے اوپر ترجیح دے دی اور یوں کہا کہ اللہ پھر رفیق میں تو آسمان کے دوستوں کے پاس جانا چاہتا ہوں میں تو جہاں جبریل ہے وہاں رہنا چاہتا ہوں میں تو جہاں پہلے انبیاء ہے وہاں رہنا چاہتا ہوں یہ کہا اس شخص نے پیچھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو بیٹھے تھے وہ رو پڑے اب میری یہ بات سن کر آپ تو نہیں روئے تو کوئی اگر روئے گا تو آپ کو تعجب ہوگا کہ نہیں ہوگا ہرا رہا مٹر ہڑتا ہے یہ یہ روتا ہوگا لوگوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کو رو رہے ہیں ارے یہ قرآن کو زیادہ سمجھنے والے یہ سرکار کی بات کو زیادہ سمجھنے والے یہ سرکار کے اشاروں کو بہترین طریقے پر سمجھنے والے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ گئے ہیں حضرت ابو بکر سے لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا سرکار یہ کسی اور کا نہیں کہہ رہے ہیں خود کا کہہ رہے ہیں مشن پورا ہو گیا سرکار دنیا سے جانے والے اور آخری وقت آیا سرکار کا تو آسمان کی طرف انگلی پلنگ ہے اور زبان پر آخری جملہ آیا اللہ العلی اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہونا چاہتا ہوں یہ دنیا کی جو رنگ روپ ہیں دیکھ لیے بہت کچھ میں تیرے دربار میں حاضر ہونا چاہتا ہوں حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نقل فرمایا فرماتے ہیں رب قد من الملک وعلمتنی من من تعويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين اللہ تو نے حکومت بھی دے دی اللہ تو نے نبوت بھی دے دی اللہ تو نے خواب کی تعبیر کا علم بھی دے دیا اللہ تو نے معاملوں کی گہرائی تک پہنچنے کی صلاحیت بھی دے دی اللہ تو نے دانائی بھی عطا فرمائی اللہ تو نے اقتدار بھی عطا فرمایا اللہ تو نے اولاد بھی عطا فرمائی اللہ تو نے حسن و جمال بھی اپنی انتہا کا مجھے دے دیا اللہ تو نے دنیا کے خزانے مجھے عطا فرما دیے اب میرا جی بھر چکا ہے دنیا سے اب میں چاہتا ہوں کہ میں صالحین شہدا اور انبیاء کے زمرے میں شامل ہو جاؤں مجھے موت دیجیے تیری ملاقات ہو جائے تیرے اولیاء کی ملاقات ہاں بیماریوں سے تنگ آ کر اور پریشان ہو کر موت مانگنے کو منع کیا لیکن اللہ کی لگا کے شوق میں یوں فرمایا کہ کوئی موت کی تمنا کرے تو اس کو اللہ ولایت کا درجہ دے دے بس حکومت ہمارے حافظ عبد الحفیظ صاحب کا کہ چند کلمات ان کی رشتہ دار خاتون دنیا سے تشریف لے گئی تھی تو ان کے لیے دعائیں مخترت ہو جائے اللہ تعالیٰ مرحومہ کی بے انتہا مغفرت فرمائے اور ہم سب کو ایمان پر اللہ تعالیٰ دائم اور قائم فرمائے اور ہر قسم کے خلفشار اور انتشار کے اس خطرناک زمانے میں ہمارے ایمان کی حفاظت ہو دنیا سے جانا ہو تو ہمارا ایمان سلامت ہو اللہ کے دربار میں پہنچے تو ہمیں مسلم گردانا جائے اور ایک مسلمان کے اعتبار سے پکارا جائے اللہ مرقمہ کی اور جتنے مرحومین دنیا سے گئے ان تمام کی بال بال مخترت فرمائے سب کو ایمان پر دائم اور قائم فرمائے بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفائے کاملا نصیب فرمائے اور جتنے رشتہ داران ہیں ان کے والد صاحب ہیں والدہ ہیں اور بھی جتنے رشتہ داران ہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کو صبر جمیل نصیب فرمائے اور اس پر اجر جزیل عطا فرمائے واخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبرک وسلم آدنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين وحشنا يوم القيامة مع الأبرار اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانسانا اللهم نحييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اللهم اغفر لها وارحمها وسكنها في الجنة اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة اللهم اغفر لها مغفرة تامة وارحمها رحمة عامة اللهم اغفر لهم وارحمهم غم في الجنة واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة اللهم اغفر لهم مغفرة تامة وارحمهم رحمة عامة ربنا واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وسبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما بدائیوں سے درگزر فرما اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما اللہ رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما اے اللہ ہمیں ایمان پر دائم اور قائم فرما اے اللہ یہ زندگی تیری ہے اے اللہ ہمیں ایسی زندگی گزارنے والا بنا دے کہ جس پر تو راضی ہو جائے سرکار راضی ہو جائیں اے اللہ کل تجھے منہ دکھانے کے قابل ہو جائیں اے اللہ ہمیں عبادتوں کا ذوق دے دے اے اللہ تعال کا شوق دے دے اے اللہ سرکار کی سنتوں پر عمل دے دے اے اللہ چوبیس گھنٹے کی زندگی دینی بنا دے اے اللہ با اخلاق بنا دے سو فیصد ایماندار بنا دے اے اللہ ہمیں تجھ سے ہونے کا یقین دے دے اللہ مرنے کے بعد حساب کا یقین دے دے اللہ ایمان والوں کو جنت کے وعدے کا یقین دے دے اور اللہ نافرمانوں کو نافرمانی پر سزا کا یقین دے دے تاکہ وہ ان سزاؤں سے بچنے کی کوشش کرنے والے بن جائیں اللہ ایمان والی زندگی دے دے اللہ تیرا عشق عطا فرما تیرا جان نصیب فرما اپنی رضا نصیب فرما اے اللہ اپنے مقبول بندوں میں سے ہمیں بنا دے اے الہ العالمین اگرچہ یہ وقت بہت جلدی کا رہا اور بہت سے حضرات کھانا بھی چاہتے ہوں گے لیکن تین کے لیے بد سے اللہ یہ بیٹھنا قبول فرما لے یہ سننا قبول فرما دے جو اچھی باتیں ہوئی ہیں اے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما جب تک زندہ رکھ اللہ ایمان پر زندہ رکھ جب وقت آخر ہو کلمے والی موت عطا فرما اے اللہ جتنے مرحومین مرحومات ہیں تمام کی بال بال مغفرت فرما تو اپنے فضل و کرم حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تو منظور فرما پھر ارحم الرحم